عنوان ہے نشار کا ارشاد عنوان ہے خطن جاں خطن جاں آواز آ رہی اے وطن اے وطن اے نگار فن ہم نے اے وطن اے نگار فن ہم نے تیری الفت کے گیت لکھے ہیں اے وطن اے نگار فن ہم نے تیری الفت کے گیت لکھے ہیں جوں سبا ہو کے ہم نے سرگرداں جوں سبا یعنی جوں سبا ہو کے ہم نے سرگرداں رنگ و نکھت کے گیت لکھے ہیں بھائی جوں جوں سبا ہو کے ہم نے سرگرداں رنگ و نکھت کے گیت لکھے ہیں کیا من کی بات کہی ہے ہم نے سینے پہ اپنے لکھی ہے ہم نے سینے پہ اپنے لکھی ہے نفس ہے نغمہ وفا کی خراش ہم نے سینے پہ اپنے لکھی ہے نفس ہے نغمہ وفا کی خراش ہم نے تیری ہم نے سینے پہ اپنے لکھی ہے نفس ہے نغمہ وفا کی خراش ہم نے تیری امید گاہوں میں ہم نے تیری امید گاہوں میں کی ہے اپنے مثالیوں کی تلاش ہم نے تیری امید گاہوں میں کی کی ہے اپنے مثالیوں تلاش ہم تیرا زخم آرزو کھا کر ہم تیرا زخم آرزو کھا کر اور خوش رنگو خوش کلام ہوئے ہم تیرا زخم آرزو کھا کر اور خوش رنگ و خوش کلام ہوئے تیری گلیوں میں ہو کے ہم بدنام تیری گلیوں میں ہو کہ ہم بدنام کتنے شہروں میں نیک نام ہوئے تیری گلیوں میں ہو کے ہم بدنام کتنے شہروں میں نیک نام ہوئے تیری گلیوں میں ہو کے ہم بدنام کتنے شہروں میں نیک نام ہوئے صبح فردا کے خواب دیکھے ہیں صبح فردا کے خواب دیکھے ہیں صبح فردا کے خواب دیکھے ہیں ہم نے تیری ہی جلوہ گاہوں میں ہم نے اپنا سوراخ پایا ہے ہم نے اپنا سوراخ پایا ہے تیری گلیوں میں تیری راہوں میں ہم نے اپنا سراغ پایا ہے تیری گلیوں میں تیری گلیوں ہم نے اپنا سوراخ پایا ہے تیری گلیوں میں تیری راہوں میں ہم نے اپنا سوراخ پایا ہے تیری گلیوں میں تیری راہوں میں تیرے جہاں فری نگاروں کو تیرے جہاں فری نگاروں کو ہم نے شان غزل بنایا ہے ہم نے شان غزل بنایا ہے ختن جاں تیرے غزالوں کو خط نے جاں تیرے غزالوں کو ہم نے جان غزل بنایا کتا جاں تیرے غزالوں کو ہم نے جان غزل بنایا ہے خط نے جاں تیرے غزالوں کو ہم نے جان غزل بنا نے سنچے کہ غزل بنایا ہے کیا چمن تیرے دشت و صحرا بھی کیا چمن تیرے دشت و صحرا بھی افطار کیا چمن تیرے دشت و صحرا بھی غنچہ خیز و شگوفہ کار رہے ہیں دل بدل ربتے جان رہے تجھ سے دل بدل ربتے جان رہے تجھ سے صف بصف تیرے جان دل با دل بدل ربتے جا رہے سے صف با صف تیرے جان رہے رہیں تیرے جان رہے رہیں ہر فسانہ بہم کہا جائے ہر فسانہ بہم کہا جائے میں جو بولوں تو ہم کہا ہر فسانہ ہر فسانہ بہم کہا جائے ہر فسانہ بہم کہا جائے ہر فسانہ وہم کہا جائے اور میں جو بولوں تو ہم کہا سبحان اللہ